سعید بن مینا نے ہمیں حدیث سنائی کہا عبداللہ بن عامر عاص رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عامر مجھے خبر ملی ہے کہ تم روزانہ دن کا روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو ایسا مت کرو کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے تم پر تمہاری آنکھ کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے تم پر تمہاری بیوی کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے روزے رکھو اور ترک بھی کرو ہر مہینے میں سے تین دن کے روزے رکھ لیا کرو یہ سارے وقت کے روزوں کے برابر ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زیادہ روزے رکھنے کی قوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داود علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے وہ کہا کرتے تھے کاش میں نے رخصت کو قبول کیا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو تینتالیس